حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی وفات کے وقت اپنے چھے غلام آزاد کر دیئے اس شخص کے پاس ان کے سوا کوئی اور مال نہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے اسے بڑی سخت بات فرمائی پھر ان غلاموں کو بلوایا اور انہیں تین حصوں میں تقسیم کیا پھر ان میں قرآن دازی کر کے دو کو آزاد کر دیا اور چار کو غلام ہی رہنے دیا سننے ابو دا بد حدیث نمبر تین ہزار نو سو اٹھاون